سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ بنو اسلم کا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور زنا کا اعتراف کیا لیکن آپ نے اس سے اعراض کیا اس نے پھر اعتراف کیا لیکن آپ نے پھر اعراض کیا یہاں تک کہ اس نے اپنے اوپر چار گواہیاں دیں آپ نے اس سے پوچھا کیا تو پاگل ہے اس نے کہا جی نہیں آپ نے پھر پوچھا کیا تو شادی شدہ ہے اس نے کہا جی ہاں یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا چنانچہ اسے عید گاہ یا جنازہ گاہ میں لے جا کر رجم کیا گیا جب اسے پتھر لگے تو وہ بھاگ کھڑا ہوا لیکن پھر اسے پا لیا گیا اور اسے مزید پتھر مارے گئے یہاں تک کہ وہ مر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اچھے کلمات کہے لیکن اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی حدیث نمبر اکتیس سو انسٹھ مسنت احمد